روزہ ہاں، آج اس سے آگے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتاؤ یہ اسلام کے کیا ہے جی یہ پانچ ستون ہے یہ پانچ ستون ہے یہ کیا ہے پانچ ستون عمارت ستون کا نام ہے یا ستون کے علاوہ عمارت ہوتی ہے اور آپ نے نفی کو کر دی کہ یہی چیز ہے اس کے بعد کچھ نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ اسلام کے ستون ہے ایمان سے بتاؤ کہ عمارت کے ستون ہوتے ہیں تو عمارت کی دیواریں ہوتی ہیں عمارت کی چھت ہوتی ہے پھر عمارت کے ستون ہوتے ہیں عمارت کے ستون کا تو یہ مطلب ہے کہ ان ستونوں ستونوں پر چھت کھڑی ہوئی ہے یہی ہے اسلام کھڑا ہوا جی؟ تو پھر آپ نے اسلام کی نفی کر دی کہا کہ یہ پانچ چیزیں اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ کیا ظلم ہے اس کا مطلب ہے آپ کو تو اسلام کا سرے سے جو سکھانے کے لیے نظرات کو نکلے ہیں ان کو اسلام کا سرے سے پتہ نہیں کھانا چیز ہے جی، یہ تو عزیز ہے نا اسلام کی مثال یہ پانچ کیا ہے بتاؤ اب آپ نے رفیع کیسے کی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے لیے تبلیغ کرنا حرام کہ جس کو اسلام کا ہی نقش اسلام کا پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے کتنی چیزوں سے اسلام بنتا ہے آپ ایسا کریں آپ کا جو مرکزی شخص ہونا ریونڈ والا سب سے بڑا ہاں۔ اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ فون کر کے اسلام کے اجزاء کیا ہے اسلام کول کن چیزوں سے بنتا ہے اگر اس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اچھے رہتے اور آپ کے بڑے کو پتہ نہیں ہے تو آپ کے تبلیغ قبل یہ میں بتا دوں ایک تو عقائد ہے ہاں۔ دوسرا یعنی ایمانیات دوسرا عبادات ہاں۔ تیسرا معاملات چوتھا معاشرہ یہ رام اچھا چلو چلو یہی ہے اگر رائبنٹ سے سنا تو بھی پتہ چل جاتا کیا بھی ختم ہو جاتا گا اچھا کیا ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ ہے معاشرت بہنگے معاشرات کا تعلق لگے نہیں آتا اگر اگر پرائیویٹ سے سنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو اسلام کا پتہ نہیں آپ آگے کیا بتا رہے ہیں معاشرات کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے ایک بات یہ مطلب مسلم شرح میں مسلم شریف میں والا وہ آیا یہ اس حدیث کے نیچے وہاں سے ہیں ہر وہ مسلمان چاہے امی ہو جس کو پڑھ کا پتہ ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہے اچھا آپ کہتے نہیں کرتے کیا مسلم شریف میں بلیغانی ولاو آیا ہاں، ہے بلے آنی والا آیا بلے گو تبلیغ آپ کے پاس کھانا پہلے پڑا ہو کیا پیش کریں گے تبلیغ کا مطلب پہچانا پہنچائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے نہ پہنچی ہاں۔ بتاؤ ایمان سے بھائی تم جب بری میں تھے آپ کو پتا تھا کہ نماز فرض ہے یا نہیں ان کے ساتھ چلے انہوں نے کون سی نئی چیز آپ کو دی ہے تو پھر آپ کیوں چلے ہیں آپ نے ان کا وقت برباد کیا سب کچھ ضائع کیا اتنا لمبا سفر کیا سکھایا کیا جو مری مسیح کرا تھا ایک بات نہیں جی، ہاں۔ سنو آپ میں ساری کہانی آپ کو بتاتا ہوں تم کیا تبلیغ کر رہے ہو تم چلے ہو وہاں سے نماز کے لیے چلے کلمہ کے لیے چلے یہ تو کلمہ ان کے پاس موجود ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو مینار پاکستان پر لکھا ہوا ہے اور تم جناب ادھر پہنچا رہے ہو گلی میں یہ کیا چکر ہے تم نماز کی بات کر رہے ہو نماز کا لوگوں کو پہلے علم ہے پہلے بتاؤ دین تبلیغ تبلیغ کے جز کتنے ہوتے ہیں بس یہ جانتے ہیں جی، کہ سنو حقا تو تک پہنچ گئے ہو ادھر تکوے نہیں حقا تو پر پہنچ پہنچ ہو ادھر تکوے کی ابتدائی نہیں ہی نہیں ہے سنو تم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کیا نہیں جانتا تبلیغ کے ضرورت وہ سن لیا نا افسوس ہے یار جس کو تبلیغ جو کام کر رہا ہے اس کام سے پتہ نہیں کیا اجازت دو میں آپ نے کہا نصیحت کریں میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ فوراً ان جماعتوں تنظیموں سے علیحدہ ہو جائیں اور توبہ کر لیں آپ نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے آپ نے گناہ کمایا یہ سب لوگوں کے ساتھ اصل دیوبندیت کی تبلیغ ہو رہی ہے ساری یہ جو تھا اس نے پہلے جماعت اسی لیے بنائی ادھر میں آپ کتابیں نکالوں لوں اور آپ کو دکھاؤں حاجی عبد الرشید کے واسطے تھے اللہ بھائی یاد صاحب کی جماعت تو سالہ پانچ سو روپیہ اس وقت کا جو آج کا پانچ تقریباً ایک کروڑ روپیہ وہ ملا کرتا تھا انگریزوں کی طرف سے مکالمت مت الصدرائن کتاب کا نام ہے لکھنے والے شبیر عثمانی وغیرہ شبیر عثمانی اور ان کے متعلق لکھے جا رہے ہیں دیو بند کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے جی، جی۔ اب بتاؤ انگریز اسلام کا دشمن ہے اسلام کے دشمن تمہاری جماعت کو آغاز میں افتتاح میں ابتدا میں شروع بنانے چلانے کے لیے پانچ روپیہ دینا چاہیے نمبر ایک سنیے آپ کو آپ آپ تبلیغ نصیحت اگر آپ مجھے نہ کہتے نصیحت میں بولتا ہوں مطلب آپ کو نصیحت کا پتہ نہیں ایک ایک ایک منٹ منٹ آدمی آپ کی طرف جا رہا ہے اس کی خیر خیریت کیا ہوگی پہلے اس کو زبان سے روکو میں رکتا تو چپا ڈالو اور پیچھے ڈالو ایسا ہے اگر وہ جائز نہیں ہوگا اگر کہے کہ یار تم تو مجھے لڑنے لگا مجھے سوال ہے تم نے جفا ڈال لیا ہاں، زور لگا رہا میرے ساتھ پیچھے پھینک رہا مجھے وہ انتہائی جہر ہوگا یہی وجہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا بڑا اس جماعت کا بڑا کون ہے اس پرائیویٹ کی جماعت کا اس وقت بڑا کون ہے تارک جمیل جمیل مبلک تو تمہارا سب سے بڑا وہی ہے نا یہ تو مرکز میں بیٹھا ہوا بڑا ہے نا جو مبلک بڑا ہے تمہارا جس کی بات سے جس سے چلتی ہے دنیا میں جس کی آپ وہ تارک جمیل اس کی اچھی سے شاہ فاروق اعظم اور فخر کے والد ہے یہ آپ کے مرکز میں اس وقت مل رہی ہے آپ وہ حاصل کریں اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے یا واہ اب نیچے بھی آ جا اس آسمان پر تو آئی گیا ہے اب نیچے بھی آ جا ہم تیرے پاؤں پکڑے تیری گود میں لیتے جب کچھ نہ مانے تو ہم تجھے نہ چھوڑیں اگر یہ الفاظ نہ ہو میری زبان کاٹ کیسے مگر تمہارے مرکز میں اپنا مل رہی ہے پھر کر میں بھی سناتا ہوں یہاں پر سناتا ہوں لاؤ بھی تیرے کہاں جلدی کرو فون دیکھ لاؤ چار میں بتاتا ہوں آپ نے نصیحت دیکھا ادھر کہا سے سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ابھی ہے ٹائم اس کا مطلب آگے سکھانے کے لیے آگے گیا ہاں۔ سیکھنے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں ہاں۔ سکھانے کے لیے نماز ہم نے بھی پڑھ لی اچھا۔ سلا نماز میں چلو ایمان کی بات بتا رہے ہیں نماز کیا نماز کیا ہاں۔ نماز کے اندر یہی ایمان کا سبق ہے اگر یہ ایمان نہیں ہے کا یہاں کروا میں ایمان سے بتاؤ بھائی یہ بتاؤ آلے سنت کیا پکڑی وہ چیز جاتی ہے جس کا جسم سچی بتاؤ یہ جسم چیز ہاتھ میں پکڑی جا سکتی ہے جو کہہ رہا ہے تیرے پاؤں پکڑے ہاں۔ اس نے اللہ کا پاؤں بھی ثابت کیا پھر مخلوق جیسا پاؤں ثابت کیا پھر اس کا جسم ثابت کر کے اس کا بھی پکڑنا اور پکڑنا ہمیشہ احاطہ چاہتا ہے جو چیز آپ کے ہاتھ میں یہ میں نے دیوار پکڑی ہوئی ہے ہاں۔ کیوں میرے ہاتھ کے میں نہیں آ سکتی میرے ہاتھ سے چھوٹی ہوگی جو چیز وہ پکڑی جائے گی ہاں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس نے چھوٹا ثابت کیا اپنے ہاتھ کو بڑا ثابت کیا پھر وہ کہہ رہا ہے جمع ہم پکڑیں پھر آنا جانا اللہ تعالیٰ کا جس طرح مخلوق آتی جاتی ہے کافر آتا جاتا ہے اس طرح وہ آنا جانا ثابت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کرنے والا کافر اور بت پرست ہے کافروں میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے وہ خود جسم والے خدا کو پوچھتے ہیں اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم بے جسم خدا کو پوچھتے ہیں اچھا۔ ہر جسم جو جسمانی سے بات ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے اچھا۔ اب ایمان سے بتاؤ تم کیا سکھانے نکلے ہو کہ تمہارے بڑے جو ہیں وہ تو شریعت کی آپ یہ کتابیں پڑھی ہے ادھر سے نکالو اگر تم سنی ہو اگر تم متوازہ اچھا۔ میں ادھر فتح عالمگیری وغیرہ سب کتابیں نکالتا ہوں بتاؤ جو جسم ثابت کرے وہ کافر جا رہی ہے نہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا سے یہ بات نہیں مانتے ابھی بھائی جان ٹھیک ہے یہ کہہ رہے میں بات نہیں مانتے کیا اس کو کافر مانو گے تیری فتح کے روس ہے اگر مانتے ہو تو پھر مجھے کیا سکھانے آئے ہو رائیویٹ واپس جاؤ اس کو سکھاؤ کلمہ پڑھاؤ اور جب تمہارے بڑے کا یہ حال ہے تو تمہارے چھوٹے کا ہوگا تمہارا کیا ایک بات اجازت ہوگی جب قرآن اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم تقوا حاصل کرو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے جس چیز سے تقوا حاصل ہوتی ہے وہ فرض ہے کروڑوں انسانوں کی تبلیغ کی وجہ سے اصلاح ہو رہا ہے یہاں پر اور بات ہوگی اب یہ ہم اب یہ ہم کریں گے ہم کیا ہو دیکھتے ہیں اصلاح ہے یا فساد ٹھیک ہے ابھی رکھے ایمان سے بتاؤ تمہاری تبلیغ کا زیادہ زور سرحد سے میں ہاں۔ میں سوال کروں گا آپ کا جواب دینا سرحد میں ایمان سے بتانا بھائی سرحد میں انگریزی کھانے ہیں کچہری ہے اسمبلی ہے کفر کے مرکز وہاں پر یہ کفر کے مرکز انگریزی فوج ہے وہاں پر مسلمان مار رہے ہیں سینما ہے چکلے ہیں بینک ہیں جی. سکول ہیں مرکز کا یہ حال ہے تو تبلیغ کیا تم نے دیا نماز دے رہے ہو تو ایمان دے رہے ہو کافر کی نماز کیا ہوگی منافق کی کیا نماز ہوگی پہلے تو ایمان ہے جس کا کفر کی تعلیم اور کفر کے نظام کے ساتھ اتفاق ہے وہ تو مسلمان نہیں جب مسلمان ہے تو اس کی نماز کیا اب تمہارا تبلیغ جب میں نے پوچھا تھا تبلیغ کے کتنا جُتا ہے لیکن تم نے اپنی جہارت کا اظہار کر دیا نہیں تبلیغ کے دو جو ہیں نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا اب دو جماعتیں نکلی ہوئی ہیں انگریز نے نکالی ہیں پہلے دن سے ایک سالی پکڑی والے اور ایک یہ ان دونوں کو یہ کام دیا گیا ہے کہ تم نے بدی برائی سے روکنے کا کام نہیں کرنا کفر کے خلاف نہیں بولنا ہمارے نظام حکومت کے خلاف نہیں بولنا کبھی ثابت کرو کہ تمہارے مرکز کے اندر انگریزی حکومت کے خلاف کبھی بات ہوئی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ انگریزی حکومتیں آپ کے اجتماع میں ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ شریک ہوتی ہیں پولیس دیتے ہیں باقاعدہ بندوبست کرتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں ہم تبلیغ کے بھائیوں کو میں ڈرائیور کے اجتماع کے لیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں سوال کیا ہے وہ اسلام دشمن ہے اسلام کا ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی رکھنے دیتے ہیں کیسے ایمان سے بتاؤ یہ پگڑی کے ساتھ یا ٹوپی کے ساتھ شناختی کارڈ کی فوٹو لیتے ہیں ہاتھ کی فوٹو لیتے ہیں نہیں لیتے جو لانتی چھوٹے سے چھوٹا کام خدا رسول کا نہیں رکھنے دیتے معمولی سا کام وہ بڑا کیسے رکھنے دیتے ہیں پھر وہ تمہارے ساتھ متفق کیوں ہے اور تمہارے استعمال کیوں آتے ہیں پھر یہاں پر اسلام رکھنے کی اجازت نہیں اور تمہیں لندن اور یورپ اور چھتیس کا اسرائیل دنیا کا بدترین اسلام دشمن ملک ہے تمہاری تبلیغی جماعت کے وہاں پر بغیر بھی کے جانے کی اجازت ہے کیا کہتا ہے میں بتا دوں میں بتا دوں بھائی یہ جو بات ہے کہ کیوں کسی نے پردہ لگایا خوش آمدید کہا یہ تو حکومت کی نہیں حکومت اس حکومت بھی کہا تھا ارے بھائی کیوں جھوٹ بول رہا یار کیسی بات کر رہا ہے استعمال میں نماز گنجا کر دیا سنو اچھا، اچھا۔ نماز گنجا یہ نے کیسے بنوائی نماز گنجا بنوائی نہیں خدا کے یہ لیبری نے کیسے بنوائی ہے نے بنائی آپ نے ہاتھ ہوتے ہاں، یار اپنے ہاتھوں سے پیسے کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ نماز گنجا اپنے ہاتھوں سے بنائی پیسے یہی لوگ دیتے جو گرامین میں مکھی ہے مکین خاص کیسے سے بات کر رہا ہوں بتایا آپ کو آپ کو کیسے کیسے بات کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے جماعت کو اپنے جاتے ہیں میں ثابت کر دوں کہ عباس جو اس کا بھائی ہے عباس جو اس کا بیٹھا ہے لگا وہ پیدل جلدی بنے رہا ہے پھر وہ مجھے بھی پتا ہے بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک منٹ ڈیمانڈ کرتا چھوڑو اچھا ایک منٹ میں بیٹھا ہوں میرے تقریروں پر دنیا کے ملک میں پابندی ہے میں تقریر نہیں کرتا ہاں، ٹھیک ہے ہاں۔ تمہیں کیوں اجازت ہے یورپ میں جانے کی مجھے گھر میں نہیں آپ جو آپ کون سا اسلام دیتے ہیں میں کون سا دیتا ہوں ہاں۔ بھائی یہ ساری دنیا پاکستان میں آخری بات بتاتا ہوں ارے بھائی ایمان سے بتانا اسلام پر پابندی ہے تمہارے ملک میں جانے ہاں نام جواب ہے اور تم پیسوں پر پابندی کیوں نہیں ہے اسرائیل مطلب میں پابندی نہیں ہے شریف مطلب صلی اللہ علیہ وسلم تین سال آپ پر پابندی رہی ہے گھر میں محصور رہے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی تبلیغ کی اللہ نے مدد کی دیمک نے کو بھیجا اس نے کہا معاہدہ جو معاہدہ نامہ تھا وہ کھا لیا خدا کی مدد سے یہ سارا کام ہوا تین تم میں ان پر تین سال پابندی رہی تم پر ایک دن پابندی ان کو گھر میں بند کیا گیا تمہیں پوری دنیا میں آزاد چھوڑا گیا یہ کیا چکر ہے بتاؤ اللہ کی مدد ہے اللہ اس کا مطلب رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھی ہاں۔ ہاں؟ ظالم کیا پابندی ان کے ساتھ اللہ کی مدد کے آپ نے ایک بات کا جواب دیا میں نے تمہارے بڑے اتنے کو ہے ہاں۔ ان کو جا کر سکھاؤ تم نے کچھ دیا میں نے کہا تمہارے اپنے سرحد کے اندر تبلیغ کے ساتھ ہے کہ وہاں پر رہا ہے کا نتیجہ یہ دیا ہے تم لوگوں نے کہ وہاں پر سے مسلمانوں کو مروا دیا جی۔ ادھر سے پھر اصلا ادھر سے ایمان سے بتاؤ ادھر سے بے شمار اصلا یہاں پر ادھر سے اچھا مرشیا میں جیل میں رہا ہوں اب میں دکھاتا ہوں میں جیل جیل میں رہا ہوں میرے جیل کے ساتھ جیل کے ساتھ تمہارے ریونٹ کے تقریباً دو سو قیدی تھا دو سو قیدی کوئی امیر تھا کوئی کوئٹے سے آیا تھا کوئی پشاور سے آیا تھا کوئی عالم فاضل تھا کوئی کچھ تھا جس سے پوچھتے تھے حضرت کے چکر میں آئے ہو ارے بھائی تب سے کوئی ایک کہتا ہے ہے ٹرالا حاجی عبد الکریم کا والے کا بارہ سواد کا سواد کا اس نے کہا جی میں ایک ٹرالے میں آیا ہوں پورا ٹرالا میرا چرخ کا پکڑا گیا یار افسوس ہے ایمان سے بتاؤ دین عقل میں آتا ہے یا پیٹ میں آتا ہے نشہ عقل رہنے دیتا ہے مارتا ہے اچھا، کروڑوں دنیا کو نشا دے کر مار رہے ہو عقل مار رہے ہو اور پھر دین دے رہے ہو یہ کیا ظلم ہے تمہارا اچھا یہ بتاؤ ایک منٹ یہ کیا وجہ ہے جب تمہارے ریمنڈ والے جیلوں میں اخباروں میں آتا ہے جب تمہارا ادھر شروع ہوتا ہے ہمارے چھپتی سکتی ہیں ریبینڈ کا اجتماع شروع نشائیوں اتائیوں کا ہجوم بھی شروع یہ نوائے وقت اخبار یہ جنگ اخبار ان اخبار میں اخباروں میں چھپ جاتا ہے اخبار والوں کو پتا چل جاتا ہے تمہارے امیر کو پتا کیوں نہیں چلتا وہ کیوں ایک تقریب نہیں کرتا بھائی ادھر تو لاتے ہیں آج بات نہیں آنا سو میں سے سو میں سے ایک ہوتا تو اخبار میں کیوں آتا اخبار میں وہ بات آتی ہے ہمیشہ جو سوال ہے آتی ہے تو اخبار میں مہمان کا ہوتا ہے صرف ایک بات پوچھتے ہیں ہزاروں علماء پاکستان میں سب کو ہزاروں کیا کر رہے ہزاروں ہمیں تو ایک نظر نہیں آتا آپ کو پتہ نہیں عالم کیا ہوتا ہے یہی بات پوچھتا ہوں نا جاہل ہیں ایمان سے بتاؤ یا ہوتا ہے جو دین جانتا دین جانتا پھر عمل کرتا ہوں پھر آپ کی نگاہ میں تارک جمیل عامل عالم ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کو مان کا پتہ نہیں ہے خدا کا جسم ثابت کر رہا ہے یہ آپ کے ایک عالم کا حال ہے باقیوں کا کیا ہوگا یہ صرف آپ جیسے جو حالات کے نزدیک وہ عالم ہے جن کو نہ خدا کا پتا ہے دین کا پتا ہے بس تو نکلے ہوئے ایک سبق دیا ہوا ہے جاؤ لوگوں کو وہاں بھی بناؤ وہاں بھی بناؤ ان سے پہلے کہو کیا ہو نماز کی طرف لگو بعد میں کہو ارے بھائی ملاش شرک بدت ہے اشرف تھانوی صاحب حکیم الامت ہے قاسم نانوتوی صاحب یہ ہے ارے بھائی درباروں پر جانا شرک ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا رسول کہنا شرک ہے یہ سب بداتی ہے یہ سب مشرق ہے چھ مہینے کے بعد ظلم کرتے ہو چھ مہینے تک تو سنی کو سنی رہنے دیتے ہو چھ مہینے کے بعد وہ تمہاردی کو مشرق ہے چھ مہینے سال تک مشرق رہتا ہے اگر اسی حال میں مر جائے تو تمہارا کیا بنے گا اور نام کا سنی ہو اگر تو سنی ہوتا تو وہاں کے ساتھ کبھی نہ آتا اس لیے آیا ہوں کہ اس کی میں غلط بات میں نے نہیں دیکھا ورنہ میرے تم نے دیکھا نہیں غلط بات تم سننی کیسا ہے کہ غلط بات دیکھی بھی نہیں ہاں، دیکھی وہ سراپا غلطی ہے تو میں ابھی غلطی نہیں دیکھی میں نے جو اس میں بھائی جان یقین کرو تو یہ ہزاروں علماء ہے یہ سب کو کافر نہیں کہتے بھائی نہ آپ کو کوئی کافر کہتے تو سب کو کیوں کافر کہتے <laughs> <laughs> ٹھیک ہے نا میں سوال آپ پر کروں گا آپ پھر اس کا جواب دینا ہے ہاں۔ آپ بتاؤ معرفت آدم اور آدم معرفت میں کیا کرتا ہے معرفت آدم اور آدم آدم معرفت اچھا۔ پہچان اور نہ پہچان پہچان اور نہ پہچان یہ بتاؤ آپ تکفیر کس پر ہوتی ہے ایک منٹ ہاں۔ تمہاری پہلی جہالت تو یہ ہے کہ آپ نے پہچاننا اور نہ پہچاننا تھا حالانکہ مارفت آدم اور آدم میں یہ بات نہیں ہے معرفت مانا میں نے معرفت مانا میں نہ پہچان تو اللہ کا بندہ پہچاننا نہ پہچانا تو پھر میں یہ نہیں کہتا میں کہتا مارفت اور میں مارفت کا بات بتاؤ میں تو کہہ رہا ہوں مارفت زیادہ اور میں مارفت کا بات بتاؤ تم تو لفظ میرے افسوس کو سیکھنے کے لیے آئے وہی سیکھنے کے لیے سوال کیا ہے کیوں لوگوں کو کہتے اس میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں کہ بتاؤ مارفت اور مارفت کا کیا فرق ہے لفظ یہ لفظ جواب ہے سب جب میرا لفظ ہی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا جواب بڑے میں سمجھ آئے گا آسان سمجھا دو نا آپ آسان سمجھاسان ہاں۔ ایک ہوتا ہے نہ جاننا ہاں۔ ایک ہوتا ہے نہ ماننا ہاں۔ اب سمجھ لگی ہے پتا نہیں کہاں پڑھتا رہے نہ تمہارے وہ آسان جو پڑھانے والے ہیں ان سے پوچھو تو وہ بھی نہیں بتا سکے ادھر آیا ادھر آیا میں کیا کہتا ہوں جو تمہیں پڑھاتے رہے اگر ان سے کچھ بات پتا وہ بھی بتا نہ ایک ہے نہ جاننا ایک ہے نہ ماننا نہ جاننا کیا مطلب انجان مارنا ہاں، ٹھیک ہے اب تکلیف کس پر ہوتی ہے نہ جاننے پر ہوتی ہے نہ ماننے پر نہ مان سب نہ ماننے پر ہوتی ہے نہ ماننا کیا ہوتا ہے نہ ماننا جاننے کے بعد ہوتا ہے یا جاننے سے پہلے ہوتا ہے جاننے کے بعد جاننے کے بعد ہوتا ہے ہم ان کو کافر کہتے ہیں جو جاننے کے بعد ہوتے ہیں نہیں جانتے ان کو کافر کہتے ہیں جیسے میں نے کہا تمہارا جو ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے پھر وہ جسم سابق کرا ہاں، ہاں، ہاں، تمہارے بڑے تمہارا قاسم سمنا نوکری تمہارا جن کی جواب ہے یا سب دکھاؤ پگارے آواز ابھی دکھاتا ہوں تمہاری کتاب ہے نا پگار آواز کے اندر تمہارے اشرف علی خان کا سمنا نوکری گنگوئی خلیل خیروں کے اور وہ لوگ ہیں وہ لکھ رہا ہے صاف لکھ رہا ہے تمام جو بندیوں نے اسی پر مہر لگائی ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونا چاہیے مجھے بہترین نبوت ہیں بتاؤ ایک ہے ایک ہے مدعی نبوت ایک ہے مدعی نبوت جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہوتا ہے بھائی <laughs> جو کہے کوئی نبی اور پیدا ہو سکتا ہے یہ جائز ہے ایمان سے بتاؤ یہ اس سے بڑا کافر نہیں ہے کیونکہ وہ تو دعویٰ کر رہا ہے تین کرو ابھی میں آپ کو نماز کے بعد آپ کو دکھاؤں گا اچھا دکھاؤ بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ جو یہ تعلیم ہے ہاں؟ ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا کیوں نہیں پڑھایا جاتا اسی وجہ سے نہیں پڑھایا جاتا کہ وہ ہے کافر ان کے کفریات ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر یہ کتابیں ہم اپنے بزرگوں کی ان یعنی بھولے سنیوں کو پڑھا دیں گے تو یہ بھولے سنی کہیں گے ارے بھائی یہ تو کافروں کا ٹولہ ہے لہذا وہ پڑھاؤ نہیں جب یہ ہمارے ساتھ پک جائیں گے اور ہمارے عقیدت مند بن جائیں گے پھر کہیں کہ ان کو دکھائے گا کوئی سنی تو یہ مانے گا نہیں نہیں نہیں یہ کہاں ہو سکتا ہے مجھے جتنا بھی آپ ہیلپ چاہتے ہو جو بھی چاہتے ہو کہ میں نہ کسی سے ذاتی کوئی ضد ہے نہ کوئی جائل ہوتا تو اسی حال پہ ہوتا یہ صرف کی اب آپ کی جہالت کی انتہا ہوگی کہ اگر اتنے حقائق کو جاننے کے بعد اب مجھے سے علیحدہ نہیں پڑے پھر آپ پھر آپ اسی سب میں ہے جیسا ہمیں خاص آپ کی ہمیشہ کی دولت ہے آپ اب اجالت آخری باتیں مانتا ہوں جی۔ لیکن مجھے ایک عالم نے یہ کتاب دیا شریعت یا اجالت محمد عمر پالنا کے شریعت اجالت محمد عمر پالنا کان وہ میں نے پڑھا ہے تو یہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہے پھر ہم کیا ابھی نماز کے بعد اگر آپ دین سیکھنے کے ہاں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ آپ نہیں ہاں، کرتا اگر سچے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آئے آپ وہ شریعت اور حقیقت کتاب ادھر رکھیں جی۔ میں آپ کی ایک ایک اس کی ایک ایک بات کا جواب آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ پھر بکرا اچھا اللہ آپ نے پڑھا ہے میں نے پڑھا کیا ہے میں نے جہاں سے یہ نکلے ہیں سارے نا ہاں۔ اس جگہ کو بھی دیکھا ہے اچھا۔ یہ کہاں سے نکلے جی۔ سمجھ آ رہی کہ جی۔ آپ کی صرف جہالت ہے کہ آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے انہوں نے جیسے توتا رٹوا دیا تو انہوں نے فو یہ تو بہت بڑے گھبرا ہے ہمیں سلام ابھی ہم جا رہے ہیں مولانا صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھائی جان آپس میں خلاف تو اچھا چیز نہیں ہے ہاں۔ ہاں۔ فرض ہے اختلاف اچھا چیز کیوں نہیں ہے اختلاف فرض ہے کیوں کہ اللہ تبارک رسول اکرم صلی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والے رالے کا خالہ کا ہم اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا اختلاف کے لیے کیا ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات ہے کہ تعینات میں اختلاف رہنا ہے کافر بھی رہے گا مومن بھی رہے گا منافق بھی رہے گا حضور صلی علیہ وسلم نے فرمایا فکر بنے گا نہیں فرمایا تو جنتی ہوگا ہاں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنت رہے جاؤ نہیں یہ تو نہیں آیا کیوں ہیں کس کے ساتھ میں ہاں مسلمان ہاں، مسلمان آپس مزاج جب کوئی کر لے پھر کیا کریں ہاں۔ ایک آدمی کہتا ہے اکبر غلط ہے بتاؤ اس کے ساتھ نظا کرو یا نہ کرو ایک آدمی کہتا ہے فاروق کیا مشرق ہے اس کے ساتھ کرو کروں ہاں۔ ہاں۔ تم تو ہمیں دعوت دیتا نہ کرو بولے ہاں۔ ان کو کہو جو ندا کرتے ہیں یعنی جو ابتدا کرتے ہیں جو ابتدا کرتے ہیں فساد کی جو لانتی اٹھتے ہیں نئی سے نئی بکواس کرتے ہیں قاسم نانو تم کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر کہہ دیا تو کافر کیوں نہ کہ یہ میں نے بھی ایک عالم سے بتایا تھا کہ بعض باتیں ایسے تو اس نے کہا کہ یہ کسی اور کی لکھا ہوا ہے تمہیں اس لاکھ لانات لاکھ لانات آپ کو لاکھ لانات اگر ایسے شخص پر جو کہے کہ یہ کتاب اس کی نہیں اور لاکھ لانات اس پر کہ جو یہ کتاب اس کی ہو اس کی نہ ہو اور وہ کہے اس کی ہے دونوں جھوٹوں پر لانات ہو کہ جتنے دیوبندی ہیں اگر یہ اگر یہ اگر یہ کتاب میں ملاوٹ ہے کتاب تو تمہارے دیوبند مدرسے سے نکل کر اب چھپ رہی ہے بابا کہتے ہیں جانا ہے اللہ خوش رکھے آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے بھائی شاید توبہ کرو گے بعد میں ہاتھ ملاؤں گا صاحب میں نے اتمام میں کر لی آپ کو بتا دیا سارا ہاں، سب بتا دیا ہاں۔ تو کیا کے دن آزاد ہوگا میں کہوں گا پلانا نے بتایا یہ اگلے اسٹیشن پر پتہ چلے گا ہم شام ہاتھ ملا تھا ہاتھ کہ مہمان ہے ہاں۔ کیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص ہے آپ نے کھانا رکھا اسلام کے خلاف بات کر دیا آپ نے چراغ بجھا دیا کھانا اٹھا لیا فرمایا نکلو یہاں سے ایک کھاتا دوسرا بھگتے ہم ایسے بغیر نہیں ہے ہم نے آپ کو اتنا کفر بتا دیا اور پھر آپ ہمارے ساتھ میں

پترا وہ پینڈ آٹا آٹا ڈبلا آگو آپ سے معاملہ چولہا سور دا بچہ آ جائے بات سلام

بلا ایشو ہے جڑا بھی فرق نہیں نیا مطلب جس وقت بڑے کو تقسیم ہوئی اس وقت میں بی اے کا سڈو ڈلڈ تھا جی، اس وقت میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا میں نے جو مہاجر ہاں، جو مہاجر ہاں، لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوئے تھے ان کو ہم نے ادھر پناہ دی تھی ان کو میں نے گھر بنوا کے دیے ان کو ہم نے کالونیاں دی آج وہیں ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں شرم کی بات بزرگ بھائی مانی پہ گلا پیارے اللہ کتاب پڑھ لیجیے بھائی چاہیے مشین تو جاتے اتنا جو شہرت پاتی پاتی ہے ہے کیوں سب انگریزی لوگ چودہ تیری ماں کو مندہ لکھا تو رات کو کو پڑھیا سید لمبیا بھیڑ چودہ لکھے تو تو پڑھتا پہ بھی چودہ جو کھڑی چلو میرا تیرے بیل چلوں ہوں بےل تو قومی قائد بنی تو ہوں گال کو لکھ دینا تو فخر کے طور پہ شاہ لکھنا چو

یعنی اپنا قائد اکیلا ہی صحیح رکھ اللہ کا ڈر کسرت پیچھو نہ جا اتھا جا کسرت پیچھو رب کو ڈر اللہ سے رضا کے جو میرے کو ڈر کسرت پیچھو نہ حق کو دے یہ جو میں لکھے نا بھائی حق کو پچھا رہے خدا ہر لمحہ جرا وہ لہرت القدر ہے ہر لمحہ اچھا ہاں ہاں ہاں پہچان کیا سمجھ امام شاہ رشی لکھے ہر لمحہ لہرت القدر ہاں ہاں الحمدللہ نقطہ ہے نا وہ جڑا نہیں اللہ تعالی مہربانی رہی نا ایمان ایمان بچاؤ گا خدا پتہ لگے یا یا عیدین سنتوں کے لیے اس غرض سے تجمن کیا ہو ہوا جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تجمن کیا ہو کہ اردو میں مشہور ہوگا یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی وقت یعنی نکل جائے گا نماز اس طرح کے جنازہ جو ہے وہ نکل جائے گا یا عیدین نکل جائیں گے یا سنت میں وقت ختم ہو جائیں گے اس ٹائم ان سے اس خاص نماز کے سوا کوئی دوسری نماز جائز نہیں ہو نماز پڑھ نماز جنازہ یا عیدین کے لیے تیم اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا تو اس سے پر نماز اور دیگر کاٹے سب جائے ایسا ایک دفعہ دن نماز واسطے تیم کرنا تاکہ یہ نہ پھر اس اس ٹائم دوسری نماز پڑھ سکتا ایک تو ہے کہ ان نماز واسطے رک کر کے تیم کی کتابیں پانی نہ ہونے کی وجہ کسی مجبوری سے بنا دیتے نہیں تلاوت کے تیمم سے بھی نہیں کیونکہ وہ عبادت مقصودہ ہے مقصودہ جس پر نہانا فرض ہے اسے یہ ضرور نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے دو تئیں ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے دونوں ہو جائیں گے اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جا چکا تجمیت درجہ دوسرے کا بیمار یا بے دست پا میرے ہاتھ پاؤں نہ اپنے آپ تیمم نہیں کر سکتا تو اسے دوسرے شخص تیمم کرا جائے اور اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کی نیت چاہیے جسے کرایا جا رہا ہے دوسرا فرض یہ سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کیا ساری نیت سی نا جی دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا اس طرح کے کوئی سوراخی نہ رہ جائے اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو پوری احتیاط نال نک دیا نسنا وغیرہ باغ کے کنارے ہوتے جناب ہوٹان کے لپاں دے تھلے کے تھلے اگے اکھا بند کر کے اتوں سپوٹیاں اتنے سب ہر پاس ہاتھ کرنا چاہیے پورا کرتے نال ہے کرنا دیا لواں کے نال نال حصہ جڑا ہے خود رکھو ہے جگہ جی ہر پاس جانے مطلب ہے ہاتھ پھیر سکتے داڑھی اور مچھوں اور گھروں کے بالوں پر ہاتھ پھیر جانا پھر جانا ضروری ہے منہ کہاں تک ہے اس کو ہم نے وضو میں بیان کر دیا اسے تک میں بگو کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اور ناک کے کا خیال رکھنا اگر خیال نہ رکھیں گے تو ہاتھ نہ چلے گا جی عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے ورنہ پھول کی جگہ باقی آ جائے گی ناک پہنے اور جب بھی خیال رکھے ناک کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہیں نسلوں کے اندر مسا کرنا کچھ کرتا نہیں ہونٹ کا وہ اس کا جو عادت منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر بھی مسا ہو جانا ضروری ہے اگر کسی نے زور سے دبا لیا تو کچھ ایسا باقی کی رہ گیا یہ مہینہ ہوا یوں ہی اگر زور سے آپ سے بند کر لے جاتی یہ مہینہ ہوگا نہیں اس کے بال اتنے بھاگ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا چھپ گیا تو ان بالوں کو اٹھا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں دونوں ہاتھ کا کون اور مسا کرنا یہ ہم یہاں جی، جی۔ اس میں بھی یہ خیال رہے تو برابر باقی نہ رہے ورنہ تو ہم نہ ہوگا اگر ٹنگوٹی چلے پہنے ہو تو انہیں اتار کر ان کے نیچے آپ کرنا پڑ رہا ہے عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے سنگم پوری میں جتنے گئے آگ میں پہنے ہو سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچا اس کی احتیاطیں ہیں وضو سے بڑھ کر ہیں اس کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر میں سر اور پاؤں کا مسئلہ نہیں آئے گا تو ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں کا مسئلہ کر لیا یہ ممنا ہوا ہاں ایک بار ہاتھ مار کے سارے چکی تھے ہاں اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسا کیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ کا اور ایک ہاتھ سے جو بچ رہا اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسا کر لیا تو ہو گیا مگر خلاف ایک ہاتھ دو ہاتھ مار کے نا زمین پر سارے جی، منہ جی۔ ایک ہاتھ سارے منہ کا مسا ہے جی۔ دوسرے ہاتھ ایک ہاتھ کا مسا ہے پھر ایک ہاتھ جڑا بچ گیا اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسا کر لیا تو ہو گیا ایک ایک لیا لیا مار تو خیر تھے اچھا جس کے دونوں یا ایک پہنچے سے کٹ جس کے دونوں یا ایک پہنچے سے کٹا ہو تو کون یہ تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسا کرو اگر کون سے اوپر تک کٹ گیا ہو تو اسے بقیہ ہاتھ اور مسا کرنے کی ضرورت نہیں پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ گیا ہے مسا کرنے کی بہتر ہے کوئی کوئی لنجھا ہے لنجھا کیا ہے کوئی لنجھا لنجھا لنجھا لنجھا آخنا ضرور مدد کرو امت واسطے اللہ کی بارگاہ منگو جب آپ واسطے ہے تو آپ اولیاء بھی اسی طرح اولیاء کی قبر نجات جا آخر

جس کو لنجا ہے لنجا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرا دے اچھا، ڈڈا جا کر ڈڈا ہاتھ کے مرا دیں کسی نے میں توڑنے کا ویسے مطلب۔ ہاتھ پیر تو ہونا نا کلی بار یہ کہنا ہے کوئی ایسا نہیں جو سکے ہوں تو وہ اپنے ہاتھ رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مت کرے مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا لنجا بندہ

لیٹنا لوٹا رہے اور منہ اور ہاتھ جہاں تک ضرور ہے ہر پر لگ گئی تو چل رہے اور اس صورت میں منہ اور ہاتھ پھیلانا چاہیے اصل کر لگا ہے اچھا یہ لوٹا لوٹا دیکھا ہمیں یہ بولے نا لوٹ پوٹ لوٹا لوٹ لوٹ ہو جانا لوٹ بولیں بولیں بولیں گے گے گے کیا ہو جانا زمین لوٹا زمین لوٹا ہے زمین پر لوٹا زمین زمین پر پر لوٹا یعنی لوٹ پوٹ ہو گیا ریڑھا لگتا ہے تجھے ہے ساری طرح جی۔ کیا تھی لگتا تمہاری باتری دماغ راؤ

سب دیکھیں تکلی کے چھوڑو تکلیف پوری تھی میڈم ان کی سنتیں کیا ہیں بسم اللہ کہنا ہاتھوں کو زمین پر مارنا انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر ادھر جی۔ ہینڈ مارنا ہینڈ نہ کرے کہ تالی کسی آواز نکلے تالیاں کو آواز بھی نہ تالی والی آواز نہ نکلے ہیں جی۔ تاکہ بہبودہ کم نہ بن جائے زمین پر ہاتھ مار کر ہاں، کچرے والا کام ہے نا تالیاں مارنا جی، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا کیا لوٹ لوٹ دینا یعنی واپس لوٹ دینا لوٹ دینا واپس پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسا کرنا دونوں کا مسا پیدا پہ ہونا پہلے دانے ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کا مسا کرنا داڑھی کا خلاف کرنا شہید کرنا اور انگلیوں کا خلاف جب تک غبار پہنچ گیا ہو اور اگر غبار نہ پہنچا مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جب غبار نہ ہو تو جائے اللہ ہاتھوں کے مسا میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ ہاتھوں کے مسا میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ دانے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کونے تک لے جائے اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دانے کے پیٹ کو مس کرتا ہوا گٹے تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دانے انگوٹھے کی پشت کو مسا کرے بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دانے انگوٹھے کی پوچھ کو مسا کرے جو دانے ہاتھ سے بائیں کو مسا کرے اور ایک دم سے پوری اکیلی انگلیوں سے مسا کر لیا تو امام مجھے کونے سے انگلیوں کی طرف لایا یا انگلیوں سے کونے کی طرف لے گیا مگر پہلے سب میں خلاف سنت ہوا ادھر دیکھنا جی ہم رکھتے چار انگلیوں کا پیٹ جانے ہاتھ بھی کوشش کر رکھتے ٹھیک ہے اچھا انگلیوں کے سروں سے کونے کا پیڑ لگا رہے ہیں

صحیح ہے ٹھیک ہے اگر مسا کرنے میں صرف تین انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا تین انگلیاں نا جینا اگر مسا کرنے سے اگر ایک یا دو سے مسا کیا تیمونا ہوا اگر تمام کو پھیل گیا پہلے ہوتے ہوئے دوبارہ تیمہ کرے گی فی کے لیے ہاتھ وضو تو کر سکتا ہے تمام دوبارہ کر سکتا فی کے لیے ہاتھ مارنا ضرور نہیں ضرور نہیں